الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال فوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاور أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو اس روایت میں ایک واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے مبارک اور مقدس بدن سے جو پانی لگ کر گرے وہ زمین پر گرنے کے بجائے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر لگے اور وہ صحابی اس بابرکت پانی کو اپنے چہرے پر سینے پر بدن پر مل کر اپنے کو خوش نصیب سمجھے اور اگر کسی کو وہ پانی براہ راست نہ ملے تو وہ دوسرے ساتھی کے تر ہاتھی کو اپنے ساتھ لگا کر برکت سمیٹے تو یہ منظر بڑا عجیب ہوتا تھا جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتا کیونکہ عام تو معاملہ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہاتھ منہ دھوتے ہوئے قریبی شخص پر چھینٹے بھی پڑ جائیں تو لڑائی کی نوبت آ جاتی اور اگر کوئی اپنے منہ کا پانی کلی کر دے کسی پہ تو بس خیر ہی نہیں ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور وہاں اس پر دوڑ لگی رہتی تھی کہ کس کے ہاتھ میں یہ پانی آئے کس کے ہاتھ میں یہ تری نصیب ہو تو یہ منظر وہاں نظروں کے سامنے تھا تو اگر کسی دوسرے انسان کے ساتھ لوگ ایسی عقیدت کا اظہار کرنے لگے تو وہ تو پھولا نہیں سمائے گا اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھے گا کہ لوگ میرے اتنے بڑے عقیدت مند ہیں کہ پانی بھی بدن پہ لگانا شہادت سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا تھا تربیت کرنے والا بنا کر کے بھیجا تھا صحیح راستہ دکھلانے والا بنا کر کے محض جذبات اور خواہشات پر امت کو آپ چلانا نہیں چاہتے تھے کہ بھائی جو جی میں آیا کرتے رہوں بلکہ صحیح رخ دینا چاہتے تھے کہ اگر عقیدت بھی ہے تو وہ حقیقی عقیدت ہونی چاہیے محض دکھاوا نہیں ہونا چاہیے چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ سے جو پانی لے رہے تھے سوال کیا ما احملکم اللہ حضا کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا کہ تم میرا پانی لے رہے ہو عقیدت ظاہر کر رہے ہو کیا تمہارا جذبہ ہے محرک کیا ہے تمہارا تو سبھی صحابہ نے عرض کیا کہ حب اللہ و رسولی کہ اور کچھ نہیں ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے زمین آپ کے پانی کو جذب کرے ہم تو اپنے ہاتھوں پہ لینا چاہتے ہیں چہرے پہ ملنا چاہتے ہیں جو ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے یہ اس عمل کا محرک ہے بہت صحیح بات کہی صحابہ نے بلا شبہ وہ محبت کرنے والے تھے ان کی محبت میں کیا شک ہو سکتا ہے انہوں نے تو سب کچھ نشاور کر دیا پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں ان سے بڑا عاشق رسول اور کون ہو سکتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام ان کا جواب سن کے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بہت اچھا کرتے ہو یہ کہہ سکتے تھے آپ لیکن اگر صرف اسی حد تک بات ہوتی تو مقصد پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ امت یہ سمجھتی کہ بھائی سب سے بڑی عبادت اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بس پانی لیتے رہو سینے پہ لگاتے رہو چہرے پہ ملتے رہو اگلے مرحلوں سے آدمی پہلو تہی کر لیتا حالانکہ یہ بات ذریعے کے درجے میں تو ہو سکتی ہے وسیلے کے درجے میں تو ہو سکتی ہے لیکن مقصد کے درجے میں نہیں مقصد ہے زندگی کو سدھارنا ایمان والی صفات اپنے اندر پیدا کرنا اسلام کی بنیادوں پر قائم رہنا اگر وہ مقصد آدمی کی زندگی میں ہے تو اگر پانی پہ ہاتھ نہ بھی لگایا تو بھی کام چلے گا اور اگر وہ مقصد آدمی میں نہیں پایا جا رہا تو محض پانی لگنے سے نجات نہیں ہو سکتی یہ تو پانی کی بات ہے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلوم چھٹا ہوا دشمن تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا اور پیغمبر علی صاحب کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑا حضور کو ستانے میں کوئی موقع نہیں چھوڑا نہایت درجے شاطر اور خبیص آدمی تھا اس کا انتقال ہوتا ہے اس کے جو بیٹے تھے وہ مخلص صحابی تھے منافق نہیں تھے انہوں نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ انتقال ہو گیا آپ نماز پڑھا دیجیے حضور اکرم علیہ السلام نے اس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی کسی مومن کی آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں اس کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ان سلا سکن الحم قرآن کہتا ہے لیکن اس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی مگر یہ نماز جنازہ اسے جہنم سے بچا نہیں سکتی کیونکہ مقصد سے غفل ہے پھر آپ نے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن میں استعمال کے لیے دیا اتنی بابرکت چیز جو آپ کے بدن سے لگی ہوئی ہو اس میں اسے کفنایا گیا اور بعد روایتوں میں ہے کہ جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا اتنی برکت والی چیز مگر یہ بھی نجات نہیں دے گی کیونکہ ایمان نہیں ہے مقصد سے غافل تو برکت والی چیزیں بے شک برکت والی ہیں مگر وہ مقصود نہیں ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہیں وسیلہ بن سکتی ہیں نجات کا سبب نہیں بن سکتی اس لیے حضور نے فرمایا سنو خالی پانی پہ ہاتھ مت لگاؤ بلکہ اگلی بات سنو یہ ہم سب کے لیے تمبی ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے تمبی ہے کہ خالی نعرے مت لگایا کرو خالی جھنڈے لگانے سے اپنے کو نجات والا مت سمجھو دعوی کرنا کافی نہیں معیار پر پورا اترنا پڑے گا حضور فرما رہے ہیں من ورسوله او يحبه الله اللہ اسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے تو اسے تین کام کرنے پڑیں گے پانی کافی نہیں تین کام کرو حَدِيثِهِ اِذَا حَدَّثَا پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے جھوٹ نہ بولے نعرہ تو ہے کہ ہم محبت رسول کرنے والے ہیں اور بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور سچائی پہ قائم نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور زبان کی حفاظت نہیں کرتا اللہ کہاں اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں یہ دعوی جھوٹا ہے ڈھونگ ہے سچائی لازم ہے ایمان کے لیے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کی طبیعت جھوٹ پر ڈھالی نہیں گئی ہے یعنی جس کے اندر سچا ایمان پایا جاتا ہو وہ جھوٹ بول کے مطمئن ہو جائے یہ ممکن نہیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے جان چلی جائے گی جان دے دے گا مال چلا جائے گا مال دے دے گا عزت پر آ رہی ہوگی تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا لیکن سچ پر قائم رہے گا یہ ایمان کی سب سے بڑی صفت ہے کہ آدمی جب بھی بات زبان سے نکالے تو سو فیصد سچی نکالے تب سمجھا جائے گا ہاں بھائی یہ عاشق رسول ہے یہ محب رسول ہے یہ محبوب رسول ہے جب سمجھا جائے گا اور دوسرا معیار یہ ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے تو اپنی امانت سو فیصد صحیح صحیح ادا کرے کسی نے کوئی چیز رکھوا دی تو اس میں خیانت نہ کرے جب وہ مطالبہ کرے جو کہ تم واپس کرے اس میں قطر بیوت نہ کرے کسی ادارے کا ذمہ دار بنا دیا جائے اس میں مالی خرد غرد نہ کرے مسجد کا متولی بنا دیا جائے سارا حساب کتاب درست رکھے اور کسی معاملے کا ذمہ دار بنا دیا جائے کوئی خیالت نہ کرے سو فیصد امانت کے اوپر قائم رہے یہ ایمان کی اہم ترین صفت ہے ایمان امانت اس آدمی میں امانت نہ پائی جائے اس کا گویا ایمان ہی نہیں ہے صفر ہے ایمان اس کا اگر امانت نہیں آج لوگ اسے ہوشیاری سمجھتے ہیں ہاتھ صاف کر لو پتہ نہ چلے کسی کو ہم دودھ کے دھلے بھی نظر آتے رہیں اور اندر ہاتھ صاف کرتے رہیں تو آدمی اپنے جیسے آدمیوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم و قبیر ہے چھپی اور ڈکی اور کھلی سب باتوں سے واقف ہے اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جو اس دنیا میں امانت میں خیانت کرے گا قیامت میں بچ نہیں پائے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پل سرات پر لوگ گزرنے لگیں گے اور سب کو گزرنا ہے کوئی بچے گا نہیں تو ترسل الامانت اور امانت داری اور رشتہ داری ان دونوں کے چیک پوسٹ بنائے جائیں گے اس میں داخلے سے پہلے اور جس نے بھی رشتہ داری کو توڑا ہوگا اور جس نے بھی امانت میں خیانت کی ہوگی وہیں دھر لیا جائے گا آگے چلنے کا موقع ہی نہیں ترسل المانت و رحم اور وہاں سب کچا چٹھا سامنے آ جائے گا آپ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہمارے اور آپ سے تو بات چھپ سکتی ہے اللہ کے ریکارڈ میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ایک روپیہ بھی اگر گڑبڑ ہوگا وہ بھی وہاں چیک پوسٹ پہ سامنے آ جائے گا کہ یہ آ رہا ہے چور اس نے فلاں کی امانت میں خیانت کی تھی پکڑ لو اس وہاں سے بچ کے جا نہیں سکتے اس چیک پوسٹ تو اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے امانت کا معیار پورا ہونا چاہیے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور تیسرے نمبر پر فرمایا مَنْ منجاورہ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کوئی بھی پڑوسی حتیٰ کہ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اس کے دکھ درد میں شریک ہو اپنی ذات سے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ اس کے حق کو مت دباؤ اس کی جان مال عزت آبرو کی ایسے ہی حفاظت کرو جیسے کہ اپنی حفاظت کرتے ہو ایمان کا تقاضا ہے قرآن پاک میں اس کی تاکید نبی اکرم علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جب علیہ السلام میرے پاس بار بار آ کر پڑوسی کے حق کی تاکید فرماتے تھے مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ اب کے جب آئیں گے تو یہ حکم لے کے آئیں گے کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے پڑوسی یہاں تک تاکید کی اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ لا یومن واللہ لا یومن قسم ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کی اظہار آسانی سے محفوظ نہ ہو یہ تین معیار آپ نے اس حدیث میں بتایا ہے سچائی امانت داری پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ان تین معیاروں پر جو کھڑا اترے گا وہ محبت رسول کے دعوے میں سچا مانا جائے یعنی آپ نے ان لوگوں سے یہ بات فرمائی جو عملا محبت کا اظہار کر رہے تھے ہم سے آپ سے براہ راست نہیں فرمائی ان سے فرمائی جو محبت کا اظہار کر رہے تھے اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے سچائی میں ہم کس معیار پر ہیں امانت داری کس درجے میں ہمارا پڑوس کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا برتاؤ ہے اگر درست ہے تو اور اچھا کرنے کی کوشش کریں ہوتا ہی ہے تو درست کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے غلطیوں سے محفوظ رکھیں محمد